ان سے کہا جائے گا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو ان عامال کے سلے میں جو تم کیا کرتے تھے